اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لات کر لایا ہوگا نامراد ہوگا